بڑے اہم ہوتے ہیں ایک وہ دن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے اس لیے اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے اگر کوئی نیک آدمی ہو تو تحنیک کی جاتی ہے برکت ہوتی ہے اس بچے کو اس نیک بندے کی دعائیں ملتی ہیں زندگی کی ابتدا کسی نیک بندے کی دعاؤں کے ساتھ شروع ہوتی ہے یہ دن ہماری زندگی کا گزر چکا دوسرا زندگی کا اہم دن وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے واپس جاتا ہے اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے کہ جب جانے کا وقت آئے تو اس وقت بھی کوئی باخدا بندہ ہمارے پاس موجود ہو جائے جو کلمے کی تلقین کر دے اور تیسرا دن وہ دن جب انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بھی زندگی کا بہت اہم دن ہوگا قرآن مجید میں اس کو یوم التغابن کہا گیا فیصلے کا دن یوم ید ماحول یوم ازال کا یوم التغابن وہ ایسا دن ہوگا اے انسان یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا وہ تیرے لیے ہار جیت کا دن ہوگا اس لیے ان تین دنوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں وسلام علیہ یوم اموت و یوم اباس ہماری زندگی کا ایک دن گزر چکا اب دوسرے دن کا انتظار ہے لیکن جو آیت تلاوت کی گئی اس میں تیسرے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا مال کو اس لیے پہلے نمبر پر بیان کر دیا کہ عام طور پر انسان کو اپنے مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جس فائل کو مال کے پہیے فٹ کر دیے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے مال کے بل بوتے پر میں اپنی ہر مشکل میں سے رابطہ نکال لوں گا دنیا کہتی ہے کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے ٹھیک ہے مال کے ذریعے بہت سارے کام نکلتے ہیں مگر ہر کام تو نہیں نکلتا دنیا کے سارے کام مال سے نہیں ہوتے آپ خود توجہ فرمائیے مال تو انسان کتاب تو خرید سکتا ہے علم تو نہیں خرید سکتا مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے بینائی تو نہیں خرید سکتا مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا مال سے انسان خطاب تو خرید سکتا ہے شباب کو تو نہیں خرید سکتا مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے اچھی صحت تو نہیں خرید سکتا اور مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا اور مال سے انسان کسی کی خوشامت کو تو خرید سکتا ہے کسی کی دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا تو مال سے تو دنیا میں بھی سارے کام نہیں ہوتے آخرت میں تو مال بالکل کام نہیں آئے گا کیٹیگوریکلی پن پوائنٹ کر دیا بتا دیا یوم پوان دنیا میں تجوریاں بھرنے والوں روز بینک بیلنس کو چیک کرنے والوں یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں مالدار تو وہ ہیں نا جنہیں اللہ نے دیا اور وہ دونوں آنکھوں سے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کے بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج کتنا اور کل کتنا چوکے داری یہ عمر ساری کریں گے جب مر جائیں گے تو اللہ تللے بعد والے اڑائیں گے تو اس لیے مال کا تذکرہ پہلے کہ قیامت کے دن مال بالکل کام نہیں آئے گا یہ مال پیسے کی اونچ نیچ یہ دنیا کا مسئلہ ہے قیامت کے دن یہ اونچ نیچ نہیں رہے گی تو نہ مال کام آئے گا نہ ہی اولاد کام آئے گی بنون بیٹوں کا تذکرہ کیا عام طور پر جس کے چند بیٹے ہوں کمیشن افسر ہو بزنس مین ہو انڈسٹریلسٹ ہو اس کے دل میں بھی بڑا مان ہوتا ہے اور جی مجھے جو کام پڑتا ہے میں فلاں بیٹے کو کہہ دیتا ہوں وہ میرا بیٹا کام نکلوا دیتا ہے تو دنیا میں کام نکلتے ہیں آخرت میں کام نہیں نکلیں گے تو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کام کیا آئے گا ارشاد فرمایا اللہ من اللہ بن سلیم کلو سلیم کہتے ہیں سورا ہوا دل ایسا دل جو غیر کے اثرات سے محفوظ ہو سلامتی میں ہو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے دل چاہتے ہیں اللہ تعالی دلوں کے بیوپاری ہیں بندے سے دل چاہتے ہیں اے بندے تو سمرا ہوا دل میرے پاس لے کر آنا میں اس کو قبول کر لوں گا سمجھ میں آنے والی بات ہے آپ بازار سے سیب خریدنے جائیں ایک روپے کے بدلے میں آپ داغی سیب قبول نہیں کرتے کہتے ہیں جی روپیہ دینا ہے کیوں داغی سیب لیں اگر ہم ایک روپے کے بدلے میں داغی سیب قبول نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اپنی جنتوں اپنی رضا اپنی لقاء اپنے مشاہدے کے بدلے میں داغی دلوں کو کیسے قبول فرما لیں گے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بے داغ دن لے کر میرے پاس آنا جو گنا کرتے ہیں نا دل پہ داغ لگتا ہے نبی نے اسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ گنا کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے توبہ کر لی تو وہ مٹ گیا پھر گنا کیا دوسرا داغ لگ گیا گناہوں پہ گنا کرتے رہے تو داغوں پہ داغ لگتے رہے حتیٰ کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے یہ تو جب ہم داغ مٹانے کی کوشش کریں گے نا پتہ پھر چلے گا کہ دل کی حالت کیا ہے دل ہم داغ داغ شو جا کو کا نہ دل تو سارا داغ داغ بن گیا میں کہاں کہاں اس پہ مرہم رکھوں گا متحتی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم متحتی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا یہ تو جب کاری کریں گے نا دل کے زخموں کی پتہ پھر چلے گا کہ حالت کیا بنائی ہوئی ہے تو اس دل کو ہم نے بنانا ہے اس دل کو سنوارنا ہے نبی اسلام نے اشار فرمایا نتیجہ سے بنی آدم ہو بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ادا فسدت پسد الجسد کلو جب وہ بگڑتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑتے ہیں وہ ادا فلحت فلحل جسد کلو جب وہ سنورتا ہے پورے جسم کے اعمال سنورتے ہیں اللہ وحی القلب جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا تو ہمیں اپنے دل کو سنوارنا ہے اس پر محنت کریں تو یہ سنور جاتا ہے محنت نہ کریں تو بگڑ جاتا ہے آپ نے زمین کو دیکھا اگر کاشتکاری کرتے رہیں تو درخیز رہتی ہے اور ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیں تو بنجر ہو جاتی ہے اس میں خود خود رو جھاڑیاں اگاتی ہیں کیڑے مکوڑے اپنا ٹھکانا بنا لیتے ہیں دل کا بھی یہی حال دل پہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو ٹھیک بنانے کے لیے اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کیا ایک ایسا گروہ تھا ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور وجہ اس کی بتائی گئی الامد فقصت لوبہ ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی فقصت لبہ نتیجہ نکلا ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا تو جب انسان لمبا عرصہ اپنے دل کی طرف سے غافل رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے ہم نے کبھی سوچا کہ جب گناہ کرتے ہیں تو دل کی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے دل پہ کتنا دھبا لگتا ہے کتنے داغ لگتے ہیں احساس ہی نہیں کرتے ظاہری لذتوں کی طرف دھیان ہوتا ہے مگر دل کی دنیا کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں آج تو ہم نے دل کو ٹریش کین بنا لیا گھر میں ایک ٹریش کین ہوتا ہے نا جو ہو اسی میں ڈال دو یہ دل بھی ٹریش کین ذرا گھر سے باہر نکلے اس پہ نظر پڑی اس کی محبت بھی دل میں ادھر نظر پڑی اس کی محبت بھی دل میں ادھر نظر پڑی اس کی چاہت بھی دل میں یہ دل ہے یہ ٹریش کین ہے بوری میں بھر دو جو ڈالتے ہو اس دل کو سواریں گے تو انسان کی قیمت بڑھے گی اور دل کو بگاڑیں گے تو انسان کی قیمت گھٹے گی دل بدستاور کے حج اکبر است دل بدستاور کے حج اکبر است وز ہزارہ کعبہ یک دل بےترس کعبہ بنیاد خلیل آدرت دل گزرگاہ جلیل اکبر یہ دل سنورتا ہے یہ اللہ رب العزت کی گزرگاہ بن جاتا ہے اس لیے چار فرمایا لا یسونی ارضی ولا سمائی ولا کی قلب عبد مومن نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں تو یہ دل اللہ کا کوٹھا ہے قلب عبد اللہ ارش اللہ ہے یہ اللہ ہرب العزت کا گھر ہم جب بیت اللہ کہتے ہیں کعبہ کو تو کیا معاذ اللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ حرب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں ورود ہوتا ہے وہ نازل ہوتی ہیں اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اسی طرح جب انسان کا دل سنورتا ہے اس دل پر بھی اللہ رب العزت کی تجلیات خاصہ کا ورود ہوتا ہے تو ہم اس دل کو سنوارے دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر صاف ستھرا ہو معمولی خاوند کی بیوی بھی گھر کے آنگن کو صاف رکھتی ہے کہتی ہے گھر گندا ہوتا تو خاوند پتنی کیا کیا سنائے گا اگر ہم اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت اپنے گھر کو صاف نہیں دیکھنا چاہتے ان کی طرف سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس میرے گھر کو تم صاف رکھو آج تو گھر کے واش روم کو بھی صاف رکھا جاتا ہے اور صاف لوگ تو اپنے جوتے کی نوک کو بھی صاف رکھتے ہیں کیا دل اس قابل نہیں کہ ہم اسے بھی صاف رکھیں باہر کی دنیا میں پالوشن کنٹرول کے لیے منسٹریاں بنتی پھرتی ہیں کچھ اندر کے پالوشن کنٹرول کے لیے بھی کبھی ہم نے سوچا اندر کتنا پالوشن روک جا رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تو اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا ٹرنک ہوتے ہیں پیٹیاں ہوتی ہیں سوٹکیس ہوتے ہیں مگر ہر بکسے کی قیمت اس کے اندر کے میٹیریل کے اوپر منحصر ہوتی ہے اگر اندر قیمتی مٹیریل ہے تو بکسے کی بڑی قیمت ہے اس کو تالا لگے گا اور اگر قیمتی چیز نہیں تو تالا ہی کوئی نہیں لگاتا ہم نے گھروں میں دیکھا جن کلاوتوں میں رضائیاں بھری ہوتی ہیں سارا سال کوئی تالا نہیں لگاتا اور اتنا سا جیولری باکس ہوتا ہے عورتیں اس کو بھی تالا لگاتی ہیں پھر بکسے میں رکھ کے بکسے کو تالا پھر کلوج میں رکھ کے اس کو تالا پھر اس کمرے کو تالا پھر پورے گھر کو تالا اگر گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو اور کہیں کہ جی بھاگو یہاں آتے آگ لگ گئی تو جاتے جاتے بھی جیولری باکس کو ہاتھ میں لے کے جائیں گی اور کئی سفر سے واپس آتی ہیں تو سب سے پہلے جیولری باکس کو جا کے دیکھیں گی کہ سب چیز سلامت ہے یا نہیں اب وہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے موٹا ہے اسی طرح انسان کا دل یہ ہے دیکھنے میں چھوٹا لیکن اللہ کی قسم اگر سنور جائے تو یہ پھر ہے سونے کا ٹوٹا اللہ رب العزت کی نظر بھی بندے کے دل پر رہتی ہے چناتی شاہ اللہ مدد دلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبے نے فرمایا اے مغل بادشاہو تمہارے خزانے بھی ہیرے موتیوں اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے تمہارے سارے خزانے مل کر بھی اس دل کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے تو یہ دل ایسا قیمتی بن جاتا ہے جب انسان اس پر محنت کرتا ہے ایک ہے ہمارے ظاہر کی بینائی اور ایک ہے ہمارے اندر کی بینائی ظاہر کی بینائی کو بسارت کہتے ہیں اور اندر کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں بصارت تو ہر ایک کو حاصل ہے اور بصیرت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے دل دینا کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور اور چیز ہے اور دل کا نور اور چیزیں آج آنکھیں تو بینا ہیں مگر دل نہ بینا بن چکے دل لندے بن چکے دل کی بینائی ظاہر ہو چکی بصیرت نہیں ہے آج بصارت نہ ہو تو انسان کو دوست اور دشمن میں تمیز نہیں ہوتی نفع اور نقصان دینے والی چیزوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا بصیرت نہ ہو تو انسان کو اچھائی اور برائی میں طویل نہیں ہوتی نیک اور برے دوست کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا تو آج اللہ رب العزت سے بصیرت مانگنے کی ضرورت ہے اصلی انتاپن پن آنکھوں کا انداپن نہیں ہوتا اصلی انداپن دل کا انداپن ہوتا ہے سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم پلو کلو نہ بےا ایک ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے او آزان بےحا ان کے کان ہوتے جن سے یہ ہدایت کی باتیں سنتے تو انہ لات لب اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولاکن تامل قلوب فتو دور یہ تو تینوں کے اندر دل اندے ہوا کرتے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ تو تینوں کے اندر دل اندھے ہوتے آج دل اندھے بنے ہوئے ہیں دل کی بینائی ختم ہو چکی اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے میرا نے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل و نرالی بستی ہے میرا نے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل و نرالی بستی ہے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا کھیل نہیں بھائی بستی بسنا کھیل نہیں یہ تو بستے بستے بستی ہے بستیوں کا آباد ہونا آسان نہیں ہوتا یہ تو آباد ہوتے ہوتے زندگیوں کے ساتھ جا کے آباد ہوتے ہیں اب یہ ڈیفینس فیز ایک ہے ایک مہینے میں آباد ہوتا ہے نہیں وقت گزر جاتا ہے وقت کے ساتھ سالوں گزرتے ہیں تب جا کے شہر آباد ہوتا ہے یہ دل کی بستی بھی ایسی ہے عمر گزرنے کے ساتھ محنت کی جائے تب جا کے دل آباد ہوتا ہے دل کا بگڑنا آسان ہے سنورنا مشکل کام ہے اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک ہے جسم کی بیماری فلاں کو بلڈ پریشر ہے فلاں ڈائبیٹک ہے فلاں کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا اور جی میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا میرا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے یہ جسم کی بیماری ہے ایک ہوتی ہیں دل کی بیماریاں حسد ہے تکبر ہے کینا ہے شہوت ہے رزد ہے ہرس ہے بخل ہے یہ تمام کی تمام دل کی بیماریاں یہ روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں اب یہ روحانی بیماریاں جب تک ٹھیک نہ کروائی جائیں تب تک ان کا جو ہے علاج نہیں ہوتا جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج لازمی ہے ایسے ہی روحانی بیماریوں کا بھی علاج لازمی ہے یاد رکھیے کہ دل کا مریض دل کی مرض ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو توجہ فرمائیے دل کی بیماریاں پیچیدہ ہوتی ہیں جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں دل کی بیماریاں جان لیوا ہوا کرتی ہیں جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں اور دل کی بیماریاں خطرناک ہوتی ہیں جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں اور میرے دوستوں دل کا مریض قابل نہیں ہوتا ہے وہ جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض اور آج ہم دل کے روحانی مریض بنے پھرتے ہیں اصلی اندھا پنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نو علیہ السلاط اسلام کی قوم کو فرمایا ان نہ کانو قوم ناوین اندھی قوم تھی کیا وہ ان آنکھوں سے نابینا تھی نہیں دل کی آنکھوں سے نابینا تھی وقت کے نبی علیہ السلام کو نہ پہچان سکی اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو فرمایا کانو قوم تھی تو ہم دیکھیں کہیں اللہ کے حضور میں اندھے تو نہیں بنے پھر سے تو آج اپنے من کی حالت کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے دیکھیے آج کمپیوٹر کی دنیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں اور اگر کمپیوٹر کی زبان میں ان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو ذرا جلدی سمجھتے ہیں جلدی پک کرتے ہیں بات کو کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جو کچھ بھی انسان کام کرتا ہے وہ ہارڈ ڈسک کے اندر سیو ہوتا رہتا ہے آٹومیٹیکلی پروگرام ایسے آ چکے جو بھی کام کر رہا ہے ہارڈ ڈسک میں سیو ہوتا جا رہا ہے اب اگر کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ فلاں نے کمپیوٹر پہ کیا کام کیا تو آپ کمپیوٹر آن کریں اس ڈائریکٹری میں چلے جائیں اور فائل کا اس کو کوڈ دیں تو وہ فائل آپ اوپن کر لیں گے وہ سکرین کے اوپر آپ ریٹریو کر لیں گے آپ کو پتا چل جائے گا بھئی اتنے چیپٹر میں سے کام اتنا وہ کر گیا ہے اور باقی رہتا ہے بالکل اسی طرح ہم جو دنیا میں کرتے پھرتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے دل کی ہارڈ ڈسک کے اندر سیو ہو رہا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے زبان سے بتا کہ تم نے کیا کیا نہیں پر میں الوم نقطیم والا افواہ آج کے دن ہم نے تمہارے منہ کو سیل کر دیا منہ کو تو سیل کر دیں گے اس لیے کہ دنیا میں دوگلے پن سے کام لیتا تھا کھانا کھا رہے بیوی کے ساتھ گھنٹی بجی کہتے یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا اور جب فون جا کے اٹھایا اور دوست کی آواز آئی کہتے آپ کا فون سن کے بڑی خوشی ہوئی یہ دوگلا پن دنیا میں تو چل گیا آگرت میں نہیں چلے گا تو پر ادھکاری عالم منہ کو سیل کر دیں گے اور پھر کیا ہوگا علی کے پاک قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العزت دلوں کے بھید کھولیں گے تب لر قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو کھول دیں گے دل کی سب فائلیں کھول دیں گے آج دنیا میں لوگ اپنی فائلوں کو کوڈ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بندہ کھول ہی نہ سکے یو تب لو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری فائلوں کو ان کوڈ کر کے سب کے سامنے پیش فرما دیں گے ہڈن فائل بھی تو ہوتی ہے نا کمپیوٹر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھول دیں گے ہاں تو نے یہ فائل بھی دنیا میں کھولی ہوئی تھی اچھا اپنے ابھی ابو سے چھپاتا تھا دوستوں کو بھی نہیں بتاتا تھا اگر توبہ نہ کی ایسی تمام فائلوں کو اللہ قیامت کے دن کھولیں گے یوم تب لائن اس لیے ہماری مشائق اس آیت کو تحجد میں پڑھتے تھے پوری پوری رات اس آیت کو پڑھ کر رونے میں گزار دیتے تھے اے مالک جب آپ دلوں کے ٹھیک کھولیں گے پھر ہماری رسوائی میں کیا شروع ہو سکتا اے مالک چھپائے رکھنا چادر رحمت کی عطا کیے رکھنا ہم اس قابل نہیں ہیں مولا ہمارا گند سب کے سامنے آ جائے یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے اسے چھپا لیا دوستو اگر گناہوں میں بہت ہی تو لوگ ہمارے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہ یہ تو اللہ کا کرم ہے باوجود اتنے گناہوں کے وہ پروردگار پھر بھی لوگوں کی زبانوں سے ہماری تعریفیں کرواتا رہتا اس لیے کسی عارف نے کیا عجیب بات کہی اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی کہ جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے تو قیامت کے اللہ تعالیٰ بھیدوں کو کھولیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں توبہ کر کے ان گناہوں کو معاف کروا دیں دیکھیے جیسے انسان گھر میں آئے اور کمرے میں دیکھے کہ ہر طرف مٹی مٹی ہوئی پڑی ہے فرنیچر پہ مٹی قالین پہ مٹی تو فوراً سوچتے ہیں کہ دروازہ کھلا رہ گیا اور اس دروازے سے ہوا کی وجہ سے مٹی آ گئی تو دروازے بند کرتا ہے اسی طرح ہر انسان کے دل کے چار دروازے ہیں اگر ہم ان چار دروازوں کا کنٹرول ٹائٹ کر لیں تو ہمارے دل کے اندر ظلمت نہیں جائے گی ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم مین گیٹ وہ انسان کی آنکھیں ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں آنکھوں کی طرف سے جاتی ہے ادھر حسرت بری نظر دیکھی ظلمت چلی گئی ادھر دیکھی ظلمت چلی گئی اور آنکھ قابو میں نہیں اس لیے آج کے اکثر نوجوانوں کی شکایت کیا ہے اگر دعا کریں ہماری نگاہ قابو میں نہیں ہماری نگاہ قابو میں نہیں آج کل کے نوجوان کی حالت ایسی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے دروازے کے باہر کسی جانے والے کے چہرے کو کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے ہم سے تو چھوٹا بچہ اچھا ایک بزرگ تھے کسی کے ہاں مدرو تھے وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آیا ان سے دعا کروانے کے لیے اچھی عادت ہے تو جب وہ دعا کروانے کے لیے لایا تو ان کے پاس کھانے کی کوئی میٹھی چیز تھی انہوں نے اس بچے کو پیش کی بچے کی طبیعت ہوتی ہے کہ میٹھی چیز کی طرف رغبت زیادہ کیونکہ گروتھ کے لیے جسم کو شوگر چاہیے اور وہ گروتھ کی عمر ہوتی ہے اس لیے میٹھے کا رجحان قدرتی زیادہ ہوتا ہے سارا دن میٹھی چیزیں کھلاؤ بچے کو کچھ نہیں ہوتا یہ تو بڑے عمر ہوتی ہے تب جا کے شوگر اپ ڈاؤن ہوتی ہے بچوں پہ تجربات کیے گئے ان کو کئی کئی مہینے شوگر دی گئی اللہ تعالیٰ نے تھرموسٹیٹ کو ایسا فٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی شوگر اس سے بڑھتی رہی ہے جتنا مرضی میٹھا کھائیں اب انہوں نے جب میٹھی چیز دی تو اس بچے نے فوراً نظر ہٹا لی اور اپنے ابو کو دیکھنے لگا تو جب اس نے نظر ہٹا لی اور چیز نہ لی تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اس کے والد نے کہا بیٹا حضرت دے رہے ہیں لے لو لے لو جب بیٹے نے جب والد نے اشارہ کیا اب اس بچے نے وہ میٹھی چیز لے کے کھانی شروع کر دی اس بندے نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو تو بڑا پریشان ہو گیا حضرت کیا بات ہوئی فرمانے لگے کہ بچے کے عمل نے مجھے رلا دیا اس نے کہا حضرت کہتے فرمایا چھوٹا بچہ ہے اس کے دل میں میٹھے کی رغبت ہے لیکن والد کا اس کو لحاظ ہے میں نے میٹھی چیزیں پیش کی اس نے میٹھے کو نہیں دیکھا فرمایا فوراً اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا میرا ابا کی منشا کیا ہے کاش ہم جب گلیوں میں گزرتے ہیں ہمارے سامنے بھی نیلی پیلی مٹھائیاں پھرتی ہیں ہم بھی ان کو دیکھنے کی بجائے اپنے مالک کو دیکھتے ہمارے ربا کی منشا کیا ہے تو نگاہ کاتوں میں نہ ہونا یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس لیے کسی نے کہا چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز وہ پروردگار سب جانتا ہے یہ بد نظری کا گناہ آسان ہے اس لیے کہ حافظ صاحب اگر جھوٹ بولیں گے تو ڈر ہے بدنامی نہ ہو جائے بد نظری بھی کر لیں گے تو حافظ صاحب ہی رہیں گے کوئی فرق تو نہیں پڑتا چوری کریں گے تو بدنامی کا ڈر کوئی الٹا سیدھا کام کریں گے بدنامی کا ڈر لوگ کہیں گے حاجی صاحب نے یہ کیا لیکن نظری کر لی تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لوگ پھر بھی حاجی صاحب کہیں گے یہ ہے ایسا کہ اس سے بندے کی ظاہری حیثیت پر فرق نہیں پڑتا اس لیے یہ گنا یہ بڑا آسان ہے اور انسان کھچتا ہے اس گنا کی طرح کہتے ہیں جی کیا کریں آنکھوں پہ کنٹرول نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کتنا قریب ہے اس نے انسان کی آنکھ کے پردے کو بڑا فٹ ایکٹنگ بنا دیا اتنا تیز یہ دروازہ بند ہوتا ہے کہ اتنا تیز دنیا میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا پلک چھپکنا یہ مثال بن گئی چھوڑا ٹائم کی بات کریے ہے کہتے کہتے جی پلک چھپکنے کی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایکٹنگ اس لیے بنایا کہ قیامت کے دن میرا بندہ بہانہ نہ بنا سکے اللہ وہ چہرہ سامنے تھا میں نے سوچا کہ آنکھیں بند کروں بند کرتے کرتے نظر پڑ گئی تھی ایکٹنگ ادھر ارادہ ہوا شٹر بند ہو گیا تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے آج کچھ نوجوانوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے شکاری کتے کی حالت ہوتی ہے شکاری کتا جب نکلتا ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے ہر جھاڑی میں منہ مارتا ہے ہر جگہ سونگتا ہے ادھر بھی سونگ رہا ہے ادھر بھی سونگ رہا ہے اس کی عادت ہوتی ہے یہی آج نوجوان کا حال گھر سے باہر نکلتا ہے ادھر بھی اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر سے بھی اوپر سے نیچے ہر ایک کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو کسی کی عزت و آبرو ہو تو زیادہ دل کے اندر ظلمت آج کے دور میں آنکھوں کی طرف سے جا رہی ہے آدھا ولایت کا سفر طے ہو جاتا ہے اگر بندہ اپنی نگاہوں پہ اوپر کنٹرول پکا کر لیتا ہے تو اس مین گیٹ کو بند کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کل المؤمنین یغمن من ہی ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اگر یہ کہہ دیتے نا نگاہیں بچائیں تو پتہ نہیں پھر کون بچ پاتا اصول ہی بتا دیا نگاہوں کو نیچا رکھیں ماشاء اللہ نیچا رکھ کے دیکھیں گناہ میں انسان ملوث ہی تب ہوتا ہے جب نیچے کی جگہ نگاہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے تو شریعت کا حسن دیکھیے نگاہوں کو نیچا رکھو اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے ان تینوں میں ربط ہے آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرم گاہ قابو میں نہیں اس لیے پہلے قدم پر اس کو کنٹرول کیجئے نیپ دی ایون ان دی بڈ شروع میں ہی اس برائی کو روک دیجئے آنکھوں کو کنٹرول کیجئے کیا دیکھنے کی ضرورت ہے ادھر ادھر بے تما ہو جائیے کوئی بھی ہے اونچا نیچا پیلا نیلا مجھے کیا غرض ہے کسی سے تو جب آپ بے تما ہو جائیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا چنانچہ کے ادیسے پاس میں آتا ہے جو بندہ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو نماز کے اندر حضوری اور چاشنی عطا فرما دیتے ہیں آج نماز کے اندر حضوری کیوں نصیب آپ نہیں ہوتی اس لیے کہ نگاہیں قابو میں نہیں ہوتی تو عبادت کی لذت مل جاتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں کو قابو میں کر لیتا ہے یہ پہلا گیٹ ہے دوسرا گیٹ انسان کے کان اگر خیر کی بات انسان سنے تو دل کے اندر نور چلا گیا اور اگر غیبت سنے جھوٹ سنے فحاشی کی باتیں سنے تو انسان کے اندر ظلمت چلی جاتی ہے تو کانوں کے گیٹ پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آج سارا دن کیا کیا سنتے رہتے ہیں نوجوانوں کی پسندیدہ کی پاپ میوزک سنیے اور دل کے کاموں سے سنیے حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے چار فرمایا موسیقی کے سننے سے موسیقی کے سننے سے دل میں جنا کا خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہو جاتی ہے موسیقی کے سننے سے دل میں دنگ کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ جو ٹوٹو سنتے رہتے ہیں تو کیا ٹوٹو تک ہی رہتا ہے کام آگے بھی بڑھتا ہے اس لیے ان پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تیسرا گیٹ انسان کی زبان جو کچھ انسان بولتا ہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے خیر کی بات بولے گا تو دل پہ نیکی کا اثر ہوگا نور آئے گا اور اگر الٹی سیدھی باتیں نکالے گا تو دل پہ ظلمت آئے گی ہم ذرا واچ کریں ہم سارا دن اپنی زبان سے کیا بولتے رہتے ہیں جھوٹ نکلتا ہے فوج گفتگو نکلتی ہے دل پہ دل مردہ ہو جاتا ہے دل پہ اثر ہوتا ہے اس کا اور بعض اوقات تو منہ سے ایسی بات نکلتی ہے انسان کے دل کے لیے وہ زہر ثابت ہو جاتی ہے تو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ آج انسان اپنی گفتگو کو خود نہیں سن رہا ہوتا اپنی گفتگو کو خود نہیں سنتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر کہتے ہیں جی بچے میری بات نہیں سنتے فلاں میری بات نہیں سنتے او خدا کے بندے جب اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات اپنے کانوں نے نہ سنی جو اتنا قریب ہیں تو اس بات کو وہ کان کیسے سنیں گے جو اتنا بعید ہیں کانوں کو بھی اس بات کے سننے اور اثر لینے کی توفیق دے دیتے ہیں تو خود تو سنا کریں نا ہم کہہ کیا رہے ہیں خود بھی عمل کیا کریں خود بھی ایسے بن کے دکھایا کریں پھر دیکھیے زبان میں تاثیر کیسے آتی ہے دل کا چوتھا دروازہ انسان کا دماغ جیسے دماغ کے اندر خیالات ہوتے ہیں ایسے انسان کے دل کی کیسی یاد ہوتی ہے ربش ان پٹ ربش آؤٹ پٹ دماغ میں اگر گندے خیال ہوں گے تو پھر گندے احمد ہوں گے اور دماغ میں نیکی کے خیال ہوتے ہوں گے تو پھر انسان کے نیک نیکا ہوں گے تو آج الٹے سیدھے خیالات کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں شیطانی شہوانی سوچوں سے دماغ بھرا ہوتا ہے عام حالات میں تو کیا نماز میں کھڑے ہوئے بھی انسان کی سوچ پاک نہیں ہوتی نماز کی حالت میں بھی سوچ پاک نہیں ہوتی کسی نے کیا عجیب بات کہی بس بدمی چ سج در دمین درامد بدمی چو سج در دم بنا دا کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ دیر آئی میں نے زمین پہ سجدہ کیا زمین سے آواز آئی اور کے سجدہ کرنے والے تم نے مجھے بھی خراب کر ڈالا تو ہم اپنی سوچ کو پاک رکھیں ان چار دروازوں پہ ہم کنٹرول پکا کر لیں گے تو دل کی دنیا سنور جائے گی کمپیوٹر میں ایک کمانڈ ہوتی ہے اریز کمانڈ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہوا ذرا غلط پرنٹ کر بیٹھے ٹائپ کر بیٹھے تو اریز کمانڈ دینا تو جتنا کچھ ہے اس سب کو وہ مٹا سکتا ہے صاف کر سکتا اللہ رب العزت نے بھی ہمارے دل کی ظلمت کی اریز کمانڈ بنائی ہے اور اس اریز کمانڈ کا نام توبہ ہے جو انسان بھی سچی توبہ کر لیتا ہے نا گناہوں کے جتنے بھی اثرات دل پر ہو اس توبہ کے ذریعے اللہ سب ظلمات کو ختم فرما دیتا ہے یہ انڈو کمال ہے جو کچھ کر چکے انڈن ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے راستہ کھلا رکھا آج بھی اس محفل میں بھی اگر کوئی بندہ احساس کرے کہ آج کے بعد میں نے دل کو سنوارنا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جائے اور نیکی کا ارادہ کر لے پر پچھلے گناہوں کے تمام اثرات کو دل سے دور فرما دے گا دل پھر منور ہو جائے گا دیکھا ایک ہوتا ہے رسٹ کلینر لوہے کے پرزوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں نا تو رسٹ کلینر کو اپلائی کریں تو بالکل پھر چمکتا ہے یا براسو اگر پیتل کی کوئی چیز ہو تو براسو لگا دو چمک جائے گی ایسے یہ توبہ انسان کے دل کے لیے براسوں کی مانند ہے رسٹ کلینر کی مانند ہے توبہ انسان کے دل کی ظلمت کو دور کروا دیتی ہے اور انسان کا دل پھر چمکنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے جب ایسی محفلیں انسان کو نصیب ہوں تو بندے کو چاہیے کہ سچی توبہ کر کے اپنے دل کی ظلمت کو دور کر لے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کے دل میں عہد اور ارادہ کر لے آپ کے پاس اگر کوئی برتن لائے جس کے اوپر فلتھ لگی ہو گند لگاؤ نجاست پخانہ لگاؤ اور آپ کو کہے جی جناب اس میں دودھ ڈال کے دے دیں تو آپ ڈالنے پہ گوارا آمادہ ہو جائیں گے کبھی نہیں ڈالیں گے آپ کہیں گے رن اوے بھاگ جا یہاں سے نجاست لگے برتن پہ کہتے ہیں دودھ ڈال دے کبھی نہیں ڈالوں گا میرے پاس صاف برتن لے کے آؤ میرے دوستو ہم اگر نجاست بھرے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نجاست بھرے دلوں میں اپنا نور ڈالنا پسند نہیں فرماتے وہ بھی کہتے ہیں میرے بندے جا اسے صاف کر کے آ اس دل کو لا الہ کی ضربے سے صاف کر لو اللہ اللہ کے ذکر سے اس کو صاف کرو قرآن کی تلاوت سے صاف کرو صاف کر کے لاؤ گے میں تمہارے برتن کو اپنی محبت کی تجلیات سے بھر دوں گا آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ جس کمرے کے اندر کسی زندہ کی تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا انسان کی حیوان کی کسی زندہ کی تصویر ہو شریعت کا مطلب وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ارے کسی کمرے میں تصویر ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو اگر کسی دل میں کسی مخلوق کی تصویر ہوگی تو پھر اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسے پسند فرمائے وہ بھی کہتے ہیں نوجوانوں ذرا دل کو صاف کرو یہ کیا دل میں تم نے مورتیاں سجائی ہوئی ہیں کسی کے دل میں فلاں بیٹھی ہوئی ہے کسی کے دل میں فلاں کا اثر ہے مہا دہ تم التی ان تم لہا آکفون آج ہم نے دل کو تنم خانہ بنا دیا آج ہم نے دل کو گند خانہ بنا دیا آج ہم نے دل کو بت خانہ بنا دیا تو اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دل توبہ کے ذریعے صاف ہو جاتا ہے جب بھی انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بسا اوقات نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ والے کہیں جا رہے تھے توجہ فرمائیے گا کہیں جا رہے تھے راستے میں انہوں نے کچھ نوجوانوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا جب قریب سے گزرے تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ حضرت ہم ایک بارے میں بحث کر رہے ہیں کوئی ڈسیزن نہیں ہو پا رہا تو آپ ذرا ڈسیزن دے دیجئے کہ ہم میں سے کون ٹھیک ہے ان کا بھائی کیا کہہ رہے ہو کہ حضرت پوائنٹ آف ڈسکشن ہمارا یہ ہے جو ہم ایکسچینج آف تھاٹ کر رہے ہیں تو پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہے کہ کچھ ہم میں سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نظر اس بندے کے دل پر خاص ہوتی ہے جس نے کبھی بھی گناہ نہ کیا ہو اور دوسرے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی کی نظر اس بندے کے دل پر خاص ہوتی ہے جو بڑا گناگار تھا بڑا خطا کار تھا بڑا خاطی پاپی تھا سچی توبہ کر لی اب اس بندے کے دل پہ اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے تو آپ بتائیے کہ اصل حقیقت کیا ہے وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ بچوں میں کوئی عالم تو نہیں کہ میں آپ کو اسکالرلی آنسر دوں اس کا ہاں ایک چیز میرے تجربے میں آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی بات وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے کپڑے بناتا ہوں میرے لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں میرے تجربے میں یہ بات آئی کہ جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اس دھاگے کو گرا لگا دیتا ہوں پھر اس پر نظر رکھتا ہوں میرا یہ دھاگا پھر نہ ٹوٹ جائے ممکن ہے وہ گناہ گار بندہ وہ خطا کار بندہ جو گناہوں کے سبب اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا اب اس نے توبہ کے ذریعے سچی گرا لگا لی اب مالک کی اس کے دل پہ خاص نظر رہتی ہو میرا یہ بندہ پھر کہیں ٹوٹ نہ جائے اللہ رب العزت کو پسند فرماتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اس لیے ارشاد فرمایا ہے میرے بندے اگر تیرے گنا آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اگر تیرے گنا ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اگر تیرے گنا ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں میرے بندے تیرے گنا تھوڑے ہیں میری رحمت زیادہ ہے اگر تو آ کے توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا اس سے بڑھ کر بات کہی فرمایا میرے بندے تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا سب بار اگر توبہ شکستی بازا میرے بندے تو نے سو دفعہ توبہ کی اور سو دفعہ توڑ بیٹھا میرا در اب بھی کھلا ہے آ کے تو توبہ کر لے گا میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا محترم دوستو جب اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو ہم گناہوں کے ذریعے ہم گناہوں سے سچی توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پھر اپنے دلوں کو منور بنا لیں پر کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں تبھی تو قرآن پاک میں فرما دیا نبے عبادی میرے بندوں کو بتا دو انی ان الغفور الرحیم کہ بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں وہ اتنے کریم ہے کہ جب شیطان کو انہوں نے اپنے در سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت دعا مانگی توجہ فرمائیے گا ذرا بات کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے توجہ فرمائیے گا تو جب شیطان کو انہوں نے فرمایا فخر نہ شیطان نے اس وقت دعا مانگی کہنے لگا رب ان یبعثون اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے پر ودیگار نے فرمایا کیا مردود تجھے میں نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی یا مفتری نے نقطہ لکھا کہ اگر شیطان جیسا مردود خود اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ جلال میں تھے اس وقت محلت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو بھی محلت دے دیتے ہیں اے امت محمد یا کے غلام تو اگر جمال کی حالت میں اللہ سے محلت مانگے گا وہ تجھے محلت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے جب شیطان کو محلت مل گئی نا تو قسمیں کھانے لگا کہنے لگا اللہ اولاد آدم کو میں بہکاؤں گا ورگلاؤں گا ولا تجد اکثر ام شاکرین تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے میں ان کو تیرا نا بنا دوں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے حملے کروں گا اور ان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دوں گا جب شیطان نے یہ بات کہی تو فرشتے بڑے متعجب ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں کیوں متعجب ہو رہے ہو اے اللہ اولاد آدم کے لیے مشکل بن گئی کہ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے حملے کر کے ان کو بٹکا دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو اس لیے کہ اس نے چار سمتوں کو بیان کیا اور دو سمتوں کو بھول گیا ایک اوپر کی سمت ہے ایک نیچے کی سمت ہے لہذا میرا گناگار بندہ جب کبھی معافی مانگنے کے لیے میرے در پر آئے گا اور میرے سامنے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے گا چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے اور اس سمت میں شیطان اثر ڈال نہیں سکتا لہذا میرے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور اگر کبھی میرا گناگار بندہ میرے سامنے سجرے میں سر ڈال دے گا کیونکہ سر نیچے کی سمت کو چھکے گا اور نیچے کی سمت شیطان اثر انداز ہو نہیں سکتا میرے بندے کا سر نہیں اٹھے گا اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا شیطان نے قسم کھائی کہنے لگا پب ذاتی کا قرآن مجید کی آیت کہنے لگا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم جیسے بندہ کہتے ہیں نا ناراض ہو کے اچھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں کر کے دکھاؤں گا اس مردود نے بھی ایسا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی کہنے لگا فب عزتی کا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو بہکا کے دکھاؤں گا جب اس منہوس نے مردود نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی فرمایا او دشمن کھاتا ہے تو میرے بندوں کو بہکائے گا ورگلائے گا اور میرا نا مان بنائے گا ذرا میری بات بھی سن لے میرے بندے بتقاضا بشریت گناہ کرتے پھریں گے کرتے پھریں گے کرتے پھریں گے لیکن اگر اپنی موت سے پہلے پہلے میرے در پر آ کر سچی توبہ کر لیں گے تب عزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی اور رحمان نے بخشنے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھا لیں اور آج کی اس محفل میں سچی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لے دعوانا ان رب العالمين سب حضرات اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں نے زندگی میں اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں چھوٹے بڑے میں ان سب سے آج سچی توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی نیت سے بیٹھ جائیے بلکہ یہ تصور کیجئے کہ میں آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں اور آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیں اکیلا بندہ معافی مانگے تو ممکن ہے معاف کرنے والا ذرا سختی کا معاملہ کرے لیکن جب کئی مل کر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر معاف کرنے والا بھی لحاظ کر لیا کرتا ہے تو اس لیے آج اتنے دل اکٹھے ہیں سب مل کر جب اللہ رب العزت کے سامنے آج توبہ کریں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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں دعا سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو کچھ سنا اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ کر لیجئے اور اپنے دلوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات اپنے دل دل دل کا ذکر کر لیجئے ذکر کل بھی کر لیجئے طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں تو تھوڑی دیر اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کیجیے وہ اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولئے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے all the pull away and change my dead heart. Wash all the pull away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. I spent my life running away from you. I spent my life running away from you, and now I have nowhere to turn except you. I turn to you and begging you to be saved. I turn to you and begging you to be saved and change me into an obedient slave. Wash all the filth away and chain my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I have been doing all my life what I crave. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I am ashamed that I have broken your rule. I am ashamed that I have broken your rule. Worship my nafs and be you ignorant fool. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I wish your name to be engraved in my heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. My heart is dark and so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry. I'm at your door, and begging you, let me in. I'm at your door, and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin am at your door, am begging you, let me in. I'm at your door, I'm begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. So change my heart and forgive my sins this day. Don't leave me drowning here alone and astray. لا الہ الا اللہ محمد دعا کر لیجئے سبحان ربی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پذب ہوئی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد دلت سے محفوظ فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور عطا فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت عطا فرما ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما الجھے کاموں کو اپنی رحمت سلجھا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی چوریوں کو بھر دینے والے اے گناہ گاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جس طرح ماں باپ کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں اللہ ہم بھی آپ کے کمزور بندے ہیں آپ بھی ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آپ تک ہم نے دل کو بگاڑے رکھا دل کو اللہ ہم نے داغدار بنائے رکھا اللہ اس دل کو صاف فرما دیجئے ظلمت ہٹا دیجئے زخموں کو بھر دیجئے اپنی محبت سے دل کو لبریز کر دیجئے یہ تنم خانہ ہے اس کے تنم توڑ دیجئے اس دل کو اللہ مسجد کی طرح اچھا اور صاف بنا دیجئے اپنا گھر کے لیے قبول فرما لیجئے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آج اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں ان ان کے صدقے اللہ ہم گناگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ آج اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے اللہ شیطان نے بہکائے رکھا نفس نے بٹکائے رکھا آگے ساتھ ہوا میرے مالک رحمت فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے مگر نفس ہمیں بٹکا دیتا ہے آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے مالک آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ اگر آپ نے آج ان کو خالی اٹھا دیا شیطان بہکائے گا نفس بٹکائے گا جوانیاں تایا چلی جائیں گی رب کریم رحمت فرما دیجئے اے اللہ ہم قصور وار ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ ہم کوئی جسٹیفکیشن پیش نہیں کرتے قدم قدم پہ گنا کیے دن رات میں گنا کیے میرے مولا ہم نے گناہوں کے انبار لگا دیے تو ہی رحیم اور کر قریب ہے جس نے اپنے عذاب کو اب تک پیچھے ہٹائے رکھا اللہ تک آپ نے سطر کوشی فرمائی ہماری توبہ قبول کر لیجئے گناہوں کو نیکی میں بدل دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اے اللہ اس محفل میں کتنے سفید ریچ ہیں جو اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے مگر دلوں کو سیاہ کر بیٹھے اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے کہے کس کے سامنے دل کی حالت کھولے آپ ہی تینوں کے بے جان والے ہیں اللہ حالت دل کی بدل دیجئے نیک بنا دیجئے اللہ سفید والوں کے اللہ آج رکھ دیجئے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم آپ کے کے ناز نعمت پلے بندے ہیں اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی بچے کو پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بیٹے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے مالک ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں ہم نادان ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں اللہ میں نفرت نہ فرمائیے ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے ہمیں اپنے درد سے دھکے نہ دے دیجیے نفرت شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے دیجئے مخلوق کے رحمت کرم پہ نہ چھوڑ دیجئے بے سہارا نہ کر دیجئے اللہ بندے آپ ہی کے ہیں رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے اور رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اے میرے مالک کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں مالک ہم نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے اللہ ہمارے جیسے آپ کے اربوں اور کربوں بندے ہیں ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں ہم نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے اپنے در کو کھول دیجئے اللہ توبہ قبول کر لیجئے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ دور بیٹھی مستورات بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر لیجئے اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں اللہ لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اے اللہ جب دنیا دار لوگ بھی عورت کے چل کے آنے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں تو یہ آپ کی آج آپ کے گھر میں چل کے آئی بیٹھی ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں اپنے کی معافی مانگتی ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے ان کا چل کے آنا قبول کر لیجئے اللہ جن چیزوں نے دل کو پریشان کر رکھا ہے ان کو ہٹا دیجئے اور دل کو سکون عطا کر دیجئے اللہ قدر دانوں کا ساتھ عطا فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی طبیل پیدا کیجیے اللہ جو پڑھنے والے بچے ہیں چرے صدر عطا فرما دیجیے جو بڑے بچے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان کر دیجیے اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان مشکلات کو دور کر دیجیے اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے اللہ جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما رب کریم آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اے اللہ ذکر اللہ والی جگہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما پوری امت مسلمہ پریشان ہے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مکالا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو ہمارے دوست صحباب جنہوں نے آج کی تقریب کے لیے وقت مانگا اللہ جس محبت سے مانگا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما اے اللہ مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے تقریب کی اجازت دی ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما جتنے دوست صحباب یا مرد عورتیں دور دور سے چل کے آئے اللہ سب کے چل کے آنا قبول فرما اور نیک مرادوں کے ساتھ اللہ سب کو خوشی کے ساتھ واپس لوٹ عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين